ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جامع تروزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس یہ حدیث صحیح ہے